کا اکرام کریں جو علماء کا اکرام نہیں کرتا مطلب ان کا ایک ان کی تعظیم نہیں کرتا اور ان سے بدتمیزی کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مجھ میں سے نہیں ہے نہیں نہیں آپ آگے بیٹھے آپ تو آپ پہلے سے آگے بیٹھے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ نماز پڑھنے پر اپنی اصلاح کی نیت سے بیٹھیے دل کو بدگمانی سے خالی کر کے بیٹھے ہیں ہاں، ابھی وہ یہ نماز پڑھ لیں پھر اسپیکر لگا لیں Now we're speaking.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 سکتا گونجنا گونجنا ختم کر دیں اس کو یہ عام تقریر نہیں ہے ہم لوگ کراچی سے آئے ہیں اور مغل صاحب سے اور امام صاحب سے پوچھ لیجئے ہم پیسے لے کے بیان نہیں کرتے پیسے لو دس ہزار روپے دو گے تو ہم بیان کریں گے کوئی آنے کا مقصد ہے ہمارا یہاں کوشل مسجد میں مغل صاحب نے فرمایا کہ آپ اس مسجد میں بیان کر دیں میں نے کہا دل میں میں نے ٹٹولا مسجد تو چھوٹی ہے میں نے سوچا کچھ چور لوگ ہوں گے پھر دل میں آیا نہیں نہیں اللہ کے لیے بیان کرنا ہے مجمع کے لیے بیان نہیں کرنا کہ زیادہ لوگ ہوں یا کم لوگ ہوں جو یہاں پہ آئے گا آپ لوگ مسجد والے ہیں کچھ لوگ دور سے بھی آ جائیں گے یہ مٹیاری سے آئے ہیں مٹیاری سے کیا کرنے آئے گا مجھ سے بیت ہیں اور مٹیاری سے آئے بیان سننے کوسل مسجد میں اللہ کے لیے آئے تو یہاں لڈو بٹ رہے ہیں <laughs> لڈو تو نہیں بٹ رہے کوئی پیسے بھی تقسیم نہیں ہو رہے تو ہم لوگ اتنی دور سے آئے اور اللہ والوں کا خادم ہوں اللہ والے کون ہوتے ہیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے جزاک اللہ اب صحیح ہے گونج رہی تھی آواز سمجھ میں نہیں آتی <clears throat> اللہ والے وہ ہوتے ہیں ہم سب اللہ والے بن سکتے ہیں یہاں اللہ والے بیٹھے ہوئے بھی ہیں اللہ والا وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دے گناہوں کو چھوڑ دے وہ اللہ والا ہوتا ہے اللہ والا ایسا نہیں کہ ہوا میں اڑا ہو جنگل میں رہتا ہو وہ کسی گاؤں کے اندر اندر جھوپڑی کے ہی بیٹھا ہوا ہو نہیں نہیں اللہ والا وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دے گناہوں کو چھوڑ دے یہ اللہ والا ہوتا ہے اور ہم سب اللہ والے بن سکتے ہیں آدھے اللہ والے تو ہم لوگ ہیں ایمان سب کو حاصل ہے جبھی مسجد میں ہے اب خاص اللہ والے بننے کے لیے ہمیں اور خاص اللہ مطلب پورا اللہ والا بننا یہ بھی ضروری ہے پورا اللہ والا کیسے ہوں گے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک ہم اپنے جسم کے اوپر شریعت کو نافذ کر دیں ہم لوگ شریعت کو اس لیے نافذ نہیں کرتے کہ ہم لوگ ڈر رہے ہیں کہ فلیٹ میں جو ہمارے ساتھ بیوی بچے رہ رہے ہیں وہ کیا کہیں گے دفتر جو میں جاتا ہوں اور مجھے لوگ اس حالت میں دیکھتے ہیں اب میں بدل جاؤں گا میں جب چینج ہو جاؤں گا بدل جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے میرے معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کیا کہیں گے خاندان والے کیا کہیں گے دفتر والے کیا کہیں گے میرے جو گلی کے لڑکے دوست بنے ہوئے ہیں جو میرے نامحرم عورتیں دوست بنی ہوئی ہیں بھابھی کیا کہے گی خاندان والے کیا کہیں گے اس کی پرواہ ہے اور اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کیا کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے بندے ہیں نا کہ رسول اللہ کی امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا سب کے حق ادا کرنے ہیں اور سب کے حق ادا کرنے کے ساتھ ان کی خاندان والوں کی وہ بات نہیں مانی جائے گی جس میں اللہ اور رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو تو داڑھی صاف کروانا اللہ کی نافرمانی ہے کہ نہیں پھر ہم کیوں خاندان والوں کی بات مانتے ہیں کیوں داڑھی نہیں رکھتے داڑھی رکھنا ایک مٹھی ہٹے پاسے <laughs> اور ہٹے پاسے اور ہٹے پاسے تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا واجب آئے واجب ہے کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے کسی امام کا اختلاف نہیں امام ابو حنیفہ امام شافی امام احمد بن حمر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعی چاروں اماموں میں سے کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے داڑھی صاف کروانے یہ حرام ہے اور ایک مٹھی رکھنا واجب ہے اور اپنی مٹھی ہو حجام کے بچے کی نہ ہو یہ صرف امام صاحب کا یہ عالموں کو حافظوں کا کام نہیں ہے سب مسلمانوں کو داڑھی رکھنی ضروری ہے حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے مسلمان صرف دو کام کر لیں ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں سب اور سب پانچ وقت کی نمازیں پڑھ لیں تو یہودیوں کا پیشاب نکل جائے گا بھائی <laughs> جب ہر گھر سے داڑھی والا نکلے گا پانچ وقت کی نماز یہ تو مسجد چھوٹی نہیں پڑ جائے گی سب وقت کی نماز جماعت سے پڑھ لیں اور ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں تو مسلمانوں کی ویسی جیت ہو جائے گی ہم نے کافروں کے طریقے اپنا لیے یہودیوں کے طریقے اپنا لیے گھروں کے اندر جاؤ تو لگتا ہی نہیں کہ مسلمان کا گھر ہے باپ کا ٹی وی الگ بہو کا ٹی وی الگ بچوں کا ٹی وی الگ پہلے ٹی وی تھا اب موبائل الگ الگ ہے کیمرے والا موبائل وہ ٹیب ویب آ گئے بیری بیری بیری چیری وہ اس میں لگے رہتے ٹک ٹک ٹک ٹک ٹچ اسکرین نانا بھی لگے ہوئے دادا بھی لگے ہوئے پر نانا بن گئے پر دادا بن گئے ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ہو رہا ہے اور گندی ننگی تصویر آ رہی ہے اور یہ بڈھا آدمی کور میں پیر لٹکے ہوئے اور ننگی تصویر دیکھ رہے جوانوں کے ساتھ یہ بھی جوان بن رہا ہے <laughs> جوانوں کو بھی چاہیے بچے اور پھر بولتے ہیں سکون نہیں ہے حضرت سکون کیسے ملے گا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے جس اللہ تعالیٰ نے دل بنایا اس کے اس کے خلاف ہم اعمال کر رہے ہیں تو کیسے سکون ملے گا سکون کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے لاکھوں حج کر لیں لاکھوں عمرے کر لیں لاکھوں اس مسجد کوثر جیسی اس سے اچھی مسجدیں بنوا دیں سکون نہیں ملے گا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو ایک گناہ بھی کرتے رہیں گے اللہ گناہ کرنا اچھی بات ہے بری بات ہے بتائیے میں آسان اردو میں سمجھا رہا ہوں علمی تقریر نہیں کر رہا عوام الناس کے سامنے آسان اردو میں سمجھانا چاہیے تاکہ لوگ سمجھ جائیں ٹھیلے والا بھی سمجھ جائے کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے تو میں نے آیا تلاوت کی تھی کیا تلاوت کی تھی کاری صاحب بھول گئے کیسے کاری ہو یہ صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں اور انجینئر بھی آئے ہیں ہمارے ساتھ یہ انجینئر ہیں یہ بیٹھے ہوئے یہ مغل صاحب کے داماد بھی ہیں تو انجینئر ہیں مگر دیکھیے داڑھی رکھے ہوئے مغل صاحب کو بھی جانتے ہیں آپ انجینئر ہیں داڑھی رکھے ہوئے اسی طرح آفس جاتے ہیں تو داڑھی رکھنے میں کیا رہا ہے جب چھ فٹ کا جسم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو یہ ایک داڑھی رکھنے میں کیا رہا ہے لوگ مذاق اڑائیں گے اڑانے دیجیے کہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ سستی تھی ہم نے بھی رکھ لی ہے بھائی لوگ ملا کہیں دہشت گرد کہیں اور فلانا کہیں فلانا کہیں لوگوں کو کہنے دیں لوگوں کی بالکل پرواہ مت کریں اگر لوگوں کی پرواہ کریں گے تو دین پہ نہیں جا سکتے مگر بات یہ ہے کہ یہ ہمت کیسے ملتی ہے یہ سچوں کی صحبتوں سے ملتی ہے اگر سچوں کی صحبتیں بیٹھیں گے سچے نہیں ملے تو سچوں کے غلاموں کی صحبتیں بیٹھ جائیں امام صاحب کے پاس آ کے بیٹھ جائیں تھوڑی <laughs> دیر بیٹھ جائیں یہ کچھ دین کی باتیں سنائی دیں گے عمل میں تو کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا سو فیصد کوشش کرتے ہیں ہم لوگ کہ بھائی عمل میں اچھے رہیں اخلاق ہمارے اچھے رہیں بہت سے لوگ اس لیے داڑھی نہ رکھنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اس میں دو بڑی وجہ یہ ہے ایک تو عورت کی وجہ سے اور ایک مخلوق کا خوف اگر میں رکھ رکھوں گا تو یہ میری بیوی کیا کہے گی بھابھی کیا کہیں گی دفتر والی کیا کہے گی یونیورسٹی کی لڑکیاں کیا کہیں گی دفتر کی عورتیں کیا کہیں گی یہ پڑوسن جو میری خالہ اماں کھانا دینے آتی ہیں وہ کیا کہیں گی <laughs> اور مخلوق کا خوف کہ لوگ کیا کہیں گے ارے بھائی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پوچھ لیا نبی علیہ السلام نے کہ تمہیں میری شکل میں کیا نظر آیا کہ تم نے کافروں یہودیوں کی شکلیں بنائی اور دفتر والوں کو خوش کر دیا خاندان والوں کو خوش کر دیا معاشرے والوں کو خوش کر دیا اور میرے خلاف چلے اس کو کیا جواب دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جواب دینا ہے ہم سب کی پیشی ہوگی امید پہ تو جی رہے ہیں شفاعت کے سہارے جی رہے ہیں کہ نہیں جی رہے اور گھر کے جو سربراہ ہیں ان کی پٹائی ہوگی اگر انہوں نے ٹی وی گھر میں رکھا ہوا کھچائی ہوگی گھر کا سربراہ بنایا آپ کو اتنا بڑا ایل جی کا فلیٹ اسکرین کا ٹی وی رکھا ہوا ہے اور بولتے ہیں جی ہمارے ہم نے کون سا گناہ کر لیا زنا کا آپ نے آلہ رکھا ہوا ہے اور بول رہے ہیں کون سا گنا کر لیا ننگی تصویروں کو دیکھنا زنا نہیں آنکھوں کا آنکھوں کا زنا صرف شرمگاہ سے نہیں ہوتا گانے سننا کانوں کا زنا ہے بیٹے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور بچے ٹی وی دیکھ رہے ہیں گانے سن رہے ہیں کارٹون سن رہے ہیں سارا گنا باپ کو بھی جائے گا مر جائے گا قبر میں بھی عذاب ہوتا رہے گا اس لیے کم از کم جو گھر کے سربراہ ہیں ٹی وی گھر سے توڑ کے نکال دیں جو گھر کے سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں بڈے ہو گئے اور گھر میں ٹی وی رکھا ہوا ہے حضرت اس پہ دینی پروگرام بھی آتا ہے دین سے کتنا دین آ گیا دین تو صحبت سے آتا ہے ٹی وی سے تھوڑی دین آتا ہے صرف معلومات آ جائے گی یہ ذرا کان کے دل کے کانوں سے آواز بات سنیں یہ وہ تقریر نہیں ہو رہی سب سوتے پڑے رہے حضرت والا فرماتے تھے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے کھوتا کہتے ہیں گدھے کو پنجابی مزاتے حضرت والا حضرات بھی تھے ہمارے ہاں۔ عارف بلّہ شیخ العرب الرجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ چلے گئے اور اس مسجد میں میں پیر پیر آتا تھا جب شروع میں مجھے پیری ملی تھی <laughs> شروع میں جب مجھے خلافت دی گئی تھی حضرت والا نے مغل صاحب مجھے یہاں لے کر آتے تھے مسجد میں یہاں مجلس ہوتی تھی ذکر کرواتا تھا حضرت والا کی کتاب پڑھ کے سناتا تھا تو بہت عرصے بعد دوبارہ یہاں پر آیا ہوں اور ماشاء اللہ مسجد ویسی کی ویسی ہے کچھ ترقیاتی کام رک گیا شاید <laughs> اللہ تعالیٰ بہرحال اصل ترقی یہ ہے کہ امام صاحب کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے ہو چند لوگ بھی اپنی تقریر کریں درد دل کے ساتھ لوگ اللہ والے بن جائیں ایک آدمی بھی اللہ والا بن جائے ان کی نجات کے لیے کافی ہے اصلاحی بات بتائیں لوگوں کو تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا قرآن شریف کی آیت ہے وم اللہ یا جاء اللہ مخراجا جو تقوا اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے اخراج دے دیں گے قرآن شریف کی آیت ہے پریشانی سب کو ہے اگر ہم پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنی نمازوں کا جائزہ لیں پانچوں کی نمازیں مسجد میں جماعت سے ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہماری جب دفتر گئے ہوئے ہوتے ہیں جب کسی ضروری کام میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں جب نماز ہی چھوڑ دو گے تو جوتے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور گھوسے ہی پڑیں گے فجر کی نماز میں سوئے پڑے رہیں گے پیشاب کرے گا شیطان کان میں آ کے تو کیسے وقت اچھا گزرے گا پورا دن کیسے اچھا گزرے گا کم از کم الارم لگائیں اتنی اچھی اچھی الارم کی گھڑیاں آ گئی ہیں مگر اس میں اچھی میوزک نہیں ہونی چاہیے <laughs> اس میں ٹرن ٹرن ہو میاؤں میاؤں ہو ٹکڑوکو ہو صحیح ہے میوزک کی آواز نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر گھنٹہ سربراہ جو بڑے ہیں وہ بھی اٹھیں بچوں کو بھی اٹھائیں اٹھائیں بیوی کو بھی فجر کی نماز بیوی میاں بیوی آپس میں طے کر کے سوئیں بھائی تم مجھے اٹھاؤ گی میں تمہیں اٹھاؤں گا فجر کی نماز میں اور جماعت سے نماز آ کے پڑھیں جو جماعت کی نماز چھوڑ دے گا فجر کی تو وہ کوئی خاک اللہ والا بنے گا دفتر کے لیے اٹھ جاتے ہیں آٹھ بجے ساڑھے آٹھ نو بجے اور اسکول جانے کے لیے بچوں کو اٹھا دیتے ہیں فجر کی نماز میں کیوں نہیں اٹھتے اور میں کیا تقریر کروں نمازی سے ہم لوگ غافل ہیں اور کیا ہم لوگوں کو اللہ کی مدد آئے گی تو اصل بات یہ ہے دل میں اس وقت ایک حدیث شریف آ رہی تھی قرآن حدیث شریف میں آتا ہے اللہ ان فل انجسد کان کھول کے سن لو تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے صلاحت صلاح الجسد کلو اگر یہ صحیح ہوگا تو اس سے نکلنے والے سارے اعمال صحیح ہوں گے اذا فسدت فسد الجسد کلو اگر یہ خراب ہوگا اس سے نکلنے والے سارے اعمال خراب ہوں گے فرمایا اللہ واحین القلب کال کھول کے سن لو وہ دل ہے اصل میں دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے ہمارے لیے <laughs> ساری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمی ہے کہ ہم نماز میں نماز ہمیں ٹینشن لگ رہی ہے بھاری لگ رہی ہے واقعی نماز بڑی بھاری ہے انہ واہ خالی الخاشعین واہ ہے واؤ یعنی نماز بڑی بھاری ہے مگر صرف خاشعین لوگوں پہ ان پہ بھاری نہیں ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں بھاری ہے کہ نہیں ابھی تو ہم لوگ آگے مغرب مگر کچھ لوگ مغرب کا معمول بناتے ہیں مغرب عشاء میں پابندی سے آتے ہیں فجر غائب ظہر غائب اثر غائب بھائی پانچوں کی نماز ہے یا صرف مغرب کی فرض ہے نبی اثرات و اسلام فرماتے غور سے سنیے گا فکر سے سنے اصلاح کی نیت سے سنے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جو ہوں ایسے لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے تو سمجھا آپ کا گھر جل گیا مفہوم بتا رہا ہوں تو جس جو شخص نماز پڑھنے جماعت سے مرد ہو کے مرد بنائے عورت بنایا عورتوں کو حکومت میں کہیں چھپ کے نماز پڑھے دفتر میں وہی مسلح بچھایا سارے لوگ وہی کھڑے ہو گئے بھائی مسجد برابر میں جا کے مسجد میں نماز پڑھیں دفتر کو مسجد کیوں بنا رہے ہیں پچیس گنا ثواب جماعت کا چھوڑ دینا اچھی بات ہے مسجد کو مسلح بنایا سب نے چٹائی بچھائی وہی نماز اللہ ہوگا ہاں مفتی صاحب سے پوچھ لیں وہ پھر تفصیلی مسئلہ ہے اگر مسجد بہت دور ہو جانے میں آنے میں بہت وقت لگ جائے دفتری کام میں حرج ہو تو الگ بات ہے مگر بالکل قریب مسجد ہے جماعت سے نماز پڑھے جا کے جماعت کی بالکل اہمیت نکل گئی ہمارے دنوں سے باقی تو چھوڑ دیں بات جب انسان کا تعلق مسجد سے جڑ جاتا ہے تبلیغی جماعت والے بڑا اچھا کام کرتے ہیں ماشاء اللہ گھر گھر جاتے ہیں بھائی آئیے ہمارے گشت ہوگا تبلیغی جماعت آئی ہے اور بیان ہوگا اس طرح لوگ مسجد سے جڑے جاتے ہیں اب جب مسجد سے جڑ گئے اور آگے بھی تو کوشش کریں اب اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں اس میں سکون ہے میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو تھوڑا بہت سکون مجھے بھی ملا ہوا ہے <laughs> سکون جو ہے یہ دل کے اندر ہوتا ہے ایئر کنڈیشنوں سے کھالے ٹھنڈی ہو جائیں گی ابھی ہم مغل صاحب کیا تھے یہ واپڈا والے ہیں اے سی چلایا تھا اچھی نہیں آئی کھالے ٹھنڈی ہو گئی مگر جو اے سی چلا کر اور سردیاں تھیں تو ہیٹر چلا کر جو ہے وہ اپنی کھالوں کو گرم کر لے یا ٹھنڈا کر لے اور دل تو ٹھنڈا نہیں ہوگا نا دل کیسے ٹھنڈا ہوگا جب دل کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے ذکر مگر پوچھ کے کریں ہر وقت تصویر مت گھمائیں چار تصویر پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ اللہ اللہ استفر اللہ اور شریف پڑھ لیں درو شریف سب سے چھوٹا والا آسان والا بتا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہے صلی اللہ علیہ نبی عمّ اتنا آسان لا الہ الا اللہ سو دفعہ پڑھ لیں اللہ اللہ سو دفعہ یا اس کی جگہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں اور استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ اتنا آسان وظیفہ بتا رہا ہے اور دوسرا چوتھی تصوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تصویر پڑھیں گے چار تصویح پڑھ لیں اور پھر تلاوت کر لیں تلاوت وہ شخص کرے جس کی تجویز درست ہو اللہ کا کلام غلط پڑھنا گناہ کبیرہ ہے نماز غلط ہو رہی ہے ہماری حمزہ اور آئین فرق ہو اور کاف میں فرق ہو سین اور غال میں فرق ہونا چاہیے تو روزانہ آدھا گھنٹہ دے دیں بیس منٹ دے دیں قاری صاحب کی صحبت میں بیٹھیں اپنی تجویز درست کروائیں ابھی سورج فاتحہ ایک ایک کر کے سب کی سن لی جائے کتنی غلطیاں نکلیں گی آپ نے بھی نماز میں جو ہے یہ غلطی کی وہ دیا آپ نے کچھ لوگ جو ہیں تجوید کے چکر میں وہ کسی قاری صاحب کی نقل کی وجہ سے زبر زیر پیش کو کھینچ دیتے ہیں مطلب ہی بدل جاتا ہے ہاں حمیدہ پڑھ دیا آپ نے سمی اللہ علیمن حمیدہ دا تو نہیں ہے حمیدہ بس دا الحا زبردہ سمی اللہ علیمن حمیدہ دا تھوڑی کھینچنا نہیں چاہیے زبر زیر پیش کو کھینچنا تو نہیں ہے حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او آ ای او صحیح ہے قاری صاحب یہ بہت ماہر قاری ہے <laughs> تو ان سے پوچھ رہا ہوں اپنی تجویز درست کروا لیں کتنے ہزاروں روپے لوگ اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں کروڑوں روپے میڈیکل میں کتنے روپے خرچ ہوتے ہیں ایک لاکھ روپے دو لاکھ روپے چھ مہینے میں جاتے ہیں چار مہینے میں ایک لاکھ روپے جا رہے ہیں قاری صاحب کو صرف دو سو روپے اچھا نوٹ دیجئے جو لوگ اچھا کما رہے ہیں قاری صاحب کے پاس بیس منٹ دیں روزانہ اثر کے بعد عشاء کے بعد فجر کے بعد دے دیں امام صاحب سے ہی پڑھ لیں مگر میں نے امام صاحب سے کوئی بات نہیں کی ہے کہ <laughs> کوئی کمیشن نہیں ہے میرا ان سے نہ کوئی ان سے میں نے بات کی ہے امام صاحب کو اچھی تنخواہ دینی چاہیے ان کے بیوی بچے بھی ہیں ان کے امامت کی تنخواہ نہیں ان کے وقت کے پیسے ہیں یہ وقت یہاں دے رہے ہیں آپ کو دنیاوی چیزوں کو لات مار کے یہ صرف نماز کے لیے وقف ہو گئے ہیں اور آپ کو دین کی باتیں سناتے ہیں اچھے پیسے دینے چاہیے ان کو تو قاری صاحب سے یاری لگائیے روزانہ بیس منٹ دے دیں انشاءاللہ شاء اللہ پچیس منٹ دے دیں نورانی قاعدہ پڑھ لیں الف با تا سا تجویز درست ہو جائے گی پھر مزہ آئے گا نماز پڑھنے میں کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں اللہ عمر کہہ رہا ہوں کہ اللہ بہت بڑا ہے ہے نا میں بڑا نہیں ہوں اللہ بڑا ہے جب اللہ بڑا ہے تو اتنے بڑے اللہ کو ناراض کرنا اچھی بات ہے شرم آئے گی پھر مسجد میں آ رہا ہوں پانچ وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں جو پیشانی میرے اللہ کے آگے جھکتی ہے یا آنکھیں اللہ کے آگے جھک رہی ہیں اب وہ عورتوں کو دیکھیں گی پھر شرم آئے گی میں نے روزانہ اللہ تعالیٰ نے آزان میں کہلوایا اشد اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں گواہی دیتے ہیں نا ہم لوگ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان جیسی شکل بنانے میں کیا شرمانا بہت ہو گئی غفلت والی زندگی شکل بنا لیں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 آپ سیٹ کر دیجیے اتنا مزہ آ رہا ہے داڑھی سیٹ کر رہا ہے اور گناہ کبیرہ کر کے مزہ آئے گا داڑھی ایک مٹھی سے چاول برابر کم کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے کبیرہ گناہ ہے زنا کو ہم حرام سمجھتے ہیں نا شراب کو حرام سمجھتے ہیں داڑھی شیف کرنا اور ایک مٹھی سے چاول برابر کم کرنا بھی کبیرہ گنا ہے کبیرہ گنا کرنے والا چین اور سکون کا خواب نہیں دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا خواب دیکھ رہا ہے مجھے سکون مل جائے گا بالکل نہیں ملنے والا یہ بات تو میں اسٹرکچر بتا رہا ہوں ابھی تو اسٹرکچر پہ آئے ہیں جب اسٹرکچر ہی خراب ہوگا مسلمان کا تو فنیشنگ کہاں کرے گا پہلے اسٹرکچر اچھا بنتا ہے نا جیسے مسجد کا اسٹرکچر بنا ہوا ہے اب اس کو ماشاء اللہ اور شٹرنگ ہو جائے اور بہت اچھی دیوار لگ جائے رنگ ہو جائے اس میں اچھے اچھے فاروس لگ جائے ایئر کنڈیشن لگ جائے تو اور اچھی ہو جائے گی مسجد <laughs> ابھی اسٹرکچر بنا ہوا ہے تو ہمارا دل تو جب اچھا ہوگا نا پہلے اسٹرکچر بنے گا تو میرے شیر اس بات پہ بہت زور دیتے تھے آخری اوور میں مدینہ منورہ میں دو سفر ہوئے دو سفر حضرت والا کے ساتھ مدینہ منورہ کے ہوئے تو اور آخری حالت یعنی نوے سال کے قریب عمر تھی جو بھی آتا تھا اس کے کلین شیو جو ہوتا تھا یا اس کے داڑھی ایک مٹھی سے کم ہوتی تھی اب وہ گمبد خزرا کے سامنے سے آ رہا ہے سلاط و سلام پڑھ کے آ رہا ہے روزہ مبارک حضرت والا پہ عجیب کیفیت تھی آتے تھے فرماتے تھے کہ بس ایک مٹھی داڑھی رکھ لو رسول اللہ کو ناراض مت کرو اپنے عمال سے بہت درد سے فرماتے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ عارف بلّہ شیخ العرب الجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ماشاء اللہ جتنے لوگ آئے اس میں ننانوے فیصد لوگوں نے داڑھی رکھ لی ماشاء اللہ اتنا اثر ہوتا ہے بزرگوں کی بات میں اثر ہوتا ہے تو ہم تو بزرگوں کے غلام ہیں میں کہہ کے چلے جاؤں گا انشاءاللہ سب کے دل میں داڑھی ہوتی ہے جبھی تو آپ لوگ یہ بیان سن رہے ہیں جبھی تو مسجد میں دل میں داڑھی ہے ہر مسلمان کو محبت ہوتی ہے داڑھی سے صرف خوف بیٹھا ہوا ہے کسی سے بولا جائے آپ کے اندر خوف ہے بولتے خوف نہیں ہے وہ بولتے اچھا، حضرت مجھے کسی کا خوف نہیں ہے خوف نہیں تو رکھ لو بھائی نہیں وہ عادت بن گئی اصل میں لوگ ہمیں اس حالت میں داڑھی منڈی ہوئی یا یعنی ایک مٹھی سے کم کی حالت میں دیکھ دیکھ دیکھ رہے ہیں اب ہم بڑھائیں گے تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے لوگوں کو ماریں گولی <laughs> گولی نہیں مارنی ہے مطلب یہ کہ لوگوں کو چھوڑیں ہمیں لوگوں کو دیکھ کے نہیں چلنا اللہ رسول کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں گے اب میں ناز شریف سنا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا مزہ ہمارے مسجدوں سے بھی ناز شریف کی آواز بھی آنی چاہیے <laughs> کیونکہ چاروں طرف اکثر جگہ اہل وداعت کا غلبہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں صرف ناز شریف ہی عبادت ہے پڑھنا ناز شریف عبادت ہے پڑھنا نہ اس میں شرک کے الفاظ نہیں ہونے چاہیے عورت نہ پڑھے میوزک نہ ہو اس کے اندر ناز شریف عبادت ہے ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں میں اپنے شیخ کی ناز شریف سنا رہا ہوں سب مدینہ شریف کا ذکر ہوگا یہاں پر یہ مدینہ مدینہ والی ناز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 یہ ہوگی دل میں آ رہی ہے بات کہ میں اگر آپ کو لکھ کے دے دوں میں قسم اٹھانے کا قسم اٹھا رہا ہوں واللہ مدینہ شریف کی سنت کو چھوڑ کے کہیں سکون نہیں ہے اور میری قسم کی کوئی حیثیت ہی نہیں قرآن شریف قسم اٹھا رہا ہے قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں نبی اسرات السلام پوری زندگی یہی نصیحت فرمائی اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو تو ڈر کی علامت چہرے پہ ظاہر ہونی چاہیے چہرے پہ ہونی چاہیے ظاہر اعمال اور اخلاق میں ظاہر ہونی چاہیے نبی صاحب السلام والے اخلاق بھی ہونے چاہیے یہ نہیں کہ داڑھی رکھ کے فائرنگ شروع کر دو زنا بھی ہو رہا ہے شراب بھی داڑھی رکھ کے ہو رہی ہے مگر داڑھی کے بغیر بھی گناہ ہے داڑھی رکھ کے بھی گناہ ہے وہ شراب کا گناہ الگ داڑھی رکھ کے جو لوگوں کو ستاتا ہے رشوت لیتا ہے کنڈا ڈال کے بجلی چلاتا ہے داڑھی رکھ کے بھی جھوٹ بولتا ہے تو داڑھی سے اس کو کوئی تعلق نہیں داڑھی رکھی ہے اس نے اس گنا سے مچا ہوا ہے وہ جو گنا رشوت کا کر رہا ہے وہ اس کا اپنا عمل ہے نا داڑھی رکھ کے لوگ یہ بولتے ہیں ارے داڑھی والے ہم نے بہت دیکھے ہیں مگر آپ نے دیکھے ہوں گے کوالٹی والے نہیں دیکھے کوالٹی والے لوگ بھی ہوتے ہیں میڈ ان جاپان کم لوگ ہوتے ہیں جن کے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں اخلاق ہمیں اچھے رکھنے چاہیے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے اب ملاؤں کی شامت آئے گی <laughs> اکمل ایمانا ایمان خلقا اکمل مومن وہ ہیں جس کے اخلاق اچھے ہیں اخلاق نام کس چیز کا ہے لوگوں سے محبت کرنا اللہ مدارات الخلق ماں مراعات الخالق لوگوں سے محبت کرنا اللہ کی حدود کی رعایت رکھتے ہوئے اللہ کی حدود کو توڑ کر جو محبت کرتا ہے یہ شخص نفس کا غلام ہے جیسے آپ لوگوں سے محبت کر رہے ہیں ہمیں محبت ہے بہن سے بھائی سے میاں سے بچوں سے بیوی سے محبت سب کو ہوتی ہے ساتھ رہنے سے محبت ہو جاتی ہے تو محبت ہے مگر اگر بیوی کہتی ہے کہ بھائی تم داڑھی منڈا دو بیوی کہتی ہے ٹی وی لے آؤ بیوی کہتی ہے میری بہن کی شادی ہو رہی ہے مطلب سالی کی شادی ہو رہی ہے اور اس میں میرے لے چلو جب اور جبکہ اس شادی کے اندر تصویریں بن رہی ہیں مووی بن رہی ہیں اب اخلاق نہیں دکھائیں گے کہ وہاں جا کے ہم اخلاق دکھا رہے ہیں اور مووی میں جا کے بیٹھ گئے تصویروں میں جا کے بیٹھ گئے ہال میں جا کے بیٹھ گئے جہاں مکس گیدرنگ ہو رہی ہے گانے بج رہے ہیں جا کے بیٹھ گئے یہ اخلاق نہیں ہے بھائی اللہ کے حکم کو توڑ کے جو اخلاق سے پیش آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نازل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آپ سن رہے ہیں بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں لوگ یہی اخلاق کا مطلب سمجھتے ہیں کہ ہر کسی سے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم یعنی پورے خاندان سے السلام علیکم میں بھی کرتا ہوں سب سے مگر جہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہوتا ہے کہ بھائی مس مس گیدرنگ گیدرنگ ہو ہو رہی رہی رہی ہے ہے دعوت میں تصویریں ہیں اب السلام علیکم نہیں ہوگا اب بولیں گے السلام علیکم میں جا رہا ہوں <laughs> کیونکہ اللہ اور رسول کی نافرمانی شروع ہو رہی ہے ہمیں آپ سے محبت اللہ کے لیے جہاں اللہ کا حکم ٹوٹے گا ہم خاندان کو السلام علیکم کہہ دیں گے بالکل کہہ دیں گے یہ ہمت ملتی ہے سچوں کی صحبتوں سے آج جو دین مٹ رہا ہے جو جو لوگ چند پیسوں کے آگے داڑھی صاف کروا دیتے ہیں بڑے بڑے ملا لوگوں کو دیکھا سعودی عرب کے اندر دبئی چلے گئے جاب لگ گئی ایٹ کاٹ دی داڑھی چند ریالوں کے ڈاکے یہ داڑھی کاٹ دی کہ ریال ہو ریال امریکہ گئے کینیڈا گئے داڑھی کاٹ دی ڈالر ملیں گے جاب مسئلہ آیا جاب کے باس نے کہا داڑھی منڈا دو منڈا دی تو یہ ایمان ملتا ہے سچوں کی صحبتوں سے کہ انسان مخلوق کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے تو اس لیے سچوں کی صحبتوں میں بیٹھے بھائی <laughs> اب اب لوگ بولتے ہیں سچے کہاں رہے شیخ عبد القادر جیلانی کہاں ہیں خواجہ محی الدین چشتی اجمیری کہاں ہیں بھائی اس زمانے کے جو خواجہ محی الدین چشتی اجمیری ہیں شیخ عبد القاد جیلانی ہیں اس زمانے میں بھی ہیں ہر زمانے میں ہوتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی سیٹ خالی رہے اللہ والوں کی سیٹ ہمیشہ فل رہتی ہے جیسے اس زمانے کے لوگ ہوتے ہیں اسی اسی زمانے کے طرح پھر اللہ تعالیٰ اللہ بھی جو ہیں پیدا فرماتے ایسا ہو ہی سکتا کہ اللہ دنیا سے چلے جائیں قیامت تک اللہ رہیں گے جن کی صحبت میں بیٹھ کے ہم اپنے ایمان کی بیٹری چارج کر لیں بات کہیں اور نکل جائے گی کتنے ملے ہیں ساڑھے آٹھ بس ختم کرتا ہوں ناز شریف سنا رہا تھا میں نے جو آیت تلاوت کی تھی وہ مخرجا جو تقوا سے رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے اخراج دے دیں گے تو تقوا نام بتا دیا گناہوں کو چھوڑنے کا اور ایک گناہ جو کبیرہ ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا داڑھی صاف کرنے کا لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے بالکل معمولی سمجھتے ہیں رکھ لو تو رکھ لو نہیں رکھو تو کوئی گناہ ہی نہیں ارے گناہ کبیرہ ہے بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری داڑھی بھی بچ جائے میرے ساتھ جو آئے جنہوں نے رکھی ان کی داڑھی بچ جائے جنہوں نے نہیں رکھی ان کو اہمیت کا پتا چلے اس کا اہمیت ہے ہی نہیں دل اس کی میں اخلاق کی بات بھی کر رہا تھا کہ دیکھیے سب سے پہلے ہمارے والدین ہیں اور ہمارے ساتھ جو پوری زندگی ساتھ رہتی ہے بیوی ہماری یہاں پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا اللہ کا ولی ہے داڑھی رکھ لی ٹخنے کھول لیے ماشاء اللہ دینی بیان بھی ہو رہا ہے سب جا رہے ہیں خوب بیان میں جا رہے ہیں مرکز میں جا رہے ہیں اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں مگر اب امتحان ہوگا ہمارے اخلاق کا کہ کیونکہ بیوی کے ساتھ پوری زندگی ہے والدین ہوتے ہیں تو والدین کے لیے حکم ہے کہ ان سے اف بھی نہ کرو یعنی ہوں بھی نہ کرو ان سے اگر وہ ظلم بھی کریں ظلم بھی بھی کریں کریں ظلم پھر بھی ان سے بدتمیزی نہیں کرنی ہے کندھے جھکا کے بات کرنی ہے تین دفعہ ہے حدیث شریف میں وائن وائن وائن ہوں ہوں ہوں اگرچہ والدین ظلم کریں ظلم کریں ظلم کریں پھر بھی ان سے بدتمیزی نہیں کرنی اگر وہ بیٹے سے کہتے ہیں داڑھی منڈا دو بیٹے آؤ میرے ساتھ ٹی وی دیکھو ان کی بات نہیں مانی جائے گی مگر ان سے بدتمیزی بھی نہیں کی جائے گی کندھے جھکا کے ابو میں آپ کے ساتھ ٹی وی نہیں دیکھ سکتا ابو میں آپ کے ساتھ کرکٹ میچ بھی نہیں دیکھ سکتا جو کل پاکستان کا میچ ہوا بڈھے بڈھے لوگ پورے دن بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں قبر میں پیر لٹکے ہوئے کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں میرے شیخ فرماتے کوڑا کرکٹ ہے ہر اوور پہ کوکا کولا کا ایڈ داڑھی منڈانے کا ایڈ اور یہ آنکھیں پھاڑ کے تحجد گزار شخص آنکھیں پھاڑ کے پاکستان انڈیا کا یا نیوزی لینڈ ساؤتھ افریقہ کا میچ دیکھ رہے ہیں پھر سکون کیسے ملے گا جب گھر میں ٹی وی چلے گا میسج پہ میسج آ رہا ہے اور بھائی دیکھیے ہمارا دل تو کرکٹ میچ میں اٹک گیا اور اسٹیڈیم میں کیا ساری پردے والی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں <laughs> یہ غیر اللہ بن گیا کرکٹ پورے پاکستان کے اندر ہر وقت جس کو دیکھو کرکٹ اچھے اچھے ملا لوگ بھی کرکٹ میں لگ گئے جو نیم ملنا ہے نیم ملنا ان کو ہوا بھی لگی دین داری کی داڑھی رکھ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں تو اس لیے ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا ہم مجھ سے نئے نئے جڑے تھے حضرت میسج دیا مجھے کنجوس <laughs> مکھی چوس تو بہت ہو گئے لڑکیوں سے بات کرنے کے لیے پورے پیکج کرا لیں گے اور شیخ کو صرف میسج کرتے ہیں <laughs> سو روپے کا یو فون کا کارڈ نہیں ڈلوا سکتے <laughs> تو میں کر رہا تھا تو وہ میسج کیا کیا حضرت میں وہ ٹی وی نہیں دیکھتے میں ان کے گھر میں ٹی وی ہے تو ان کو میچ کی آواز آ رہی ہوگی پاکستان کا میچ چل رہا تھا کل تو وہ ان کو میچ کی تو انہوں نے میسج کیا حضرت میں ٹی وی تو نہیں دیکھ رہا مگر میری میں اپنی بہن سے بار بار پوچھ رہا ہوں بتاؤ پاکستان جیتا یا ہارا کتنے اوور ہو گئے کتنے آؤٹ ہو گئے میں نے کہا یہ کیا ہے آپ کا دل تو وہیں اٹکا ہوا ہے اس لیے یہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے کرکٹ کو سمجھو کوڑا کرکٹ میرے شیخ نے فرمایا کوڑا کرکٹ میرے شیخ مجدد تھے عارف بلنا تھے تو کوڑا کرکٹ ہی ہے واقعی میں ہر وقت کرکٹ کی خبریں اور ہمارے حضرت والا سے تعلق رکھنے والے بھی بہت سے لوگوں سے ملاقات ہر وقت کرکٹ کرکٹ جب میرے شیخ نے حضرت والا نے فرما دیا کوڑا کرکٹ تو بس کوڑا کرکٹ ہے کیا ضرورت ہے پوچھنے کی جب لوگ مجھ سے آپس میں بات کر رہے ہوتے تو مجھے پتا چل جاتا ہے پاکستان کا فنا کا میچ ہے کیونکہ اتنا عام ہو گیا یہ تو بھائی جو بھی شخص ٹی وی دیکھے گا ٹی وی پہ کرکٹ دیکھے گا نا اس پہ ایڈ آئے گا نہیں آئے گا ننگے جوان لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں اور یہ تحجد گزار شخص الحاظ ڈبل الحاظ ننگے لڑکے لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے صرف وہ نہیں دیکھ رہا اپنی بیگم کو بھی دکھا رہا ہے دادا نانا پر نانا سب دیکھ رہے ہیں یہاں حیا کہاں چلی جاتی ہے بھائی حیا مر گئی کیا اس وقت پتہ نہیں کیسے دیکھ لیتے شرم نہیں آتی دین کے سے تعلق جوڑنے والے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے دیوانے ہیں کرکٹ میچ کے سرکار تو امت کی بخش کے لیے روئے امت ہے کہ ہنس ہنس کر جیتی ہے گناہوں میں سرکار تو امت کی بخشش کے لیے روئے امت ہنس ہنس کے گناہوں میں جی رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف دو جا الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلی پہلے ہی بتا دیا ماں مدینہ منورہ بہت سکون ہے مدینہ شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اس زمانے میں ایک بشارت دے رہا ہوں اس زمانے میں اب اس وقت جو ابھی جو زمانہ چل رہا ہے اس وقت جو دین میں چلے گا اس کو پچاس صحابہ کے برابر ثواب ملے گا رضوان اللہ علیہ مجمعین حدیث شریف میں آ رہا ہے پچاس صحابہ ثواب ملے گا ان کے درجے تو کوئی اللہ کا ولی بھی نہیں پہنچ سکتا نہ امام حنیفہ نہ امام بخاری کوئی بھی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے صحابہ کرام کی خاک کے درج مگر ان کا ثواب ملے گا یہ وہ زمانہ چل رہا ہے اور ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب سو شہیدوں کا ملے گا تو یہ ثواب حاصل کریں اس وقت معاشرے کے خلاف ہمیں چلنا ہے حیدرآباد حیدر مانے شیر ہوتا ہے اور یہ شیروں کا شعر ہے <laughs> شیر جو ہوتا ہے ان کی داڑھی دیکھیں کتنی اچھی لگی بہت اچھی لگی بہت پرانے ہیں ان کو جانتے ہوں گے آپ داڑھی شیروں جیسی ہے ماشاء اللہ ہمارے جو میرے شیخ ثانی حضرت والا سید عشرت جمیل میر صاحب دامر کاتماریا ان کی داڑھی بھی بہت گھنی ماشاء اللہ بہت اچھی مغل صاحب کی بھی داڑھی ہے ماشاء اللہ مگر ضروری کہ داڑھی گھنی ہو ایک صحابی کا ایک بال تھا یا رسول اللہ میں ایک بال کو ہٹا دوں نہیں فرمایا یہی بال تمہاری نجات کے لیے کافی ہے کچھ لوگوں کی ایک مٹھی نہیں آتی کوئی حرج نہیں ہے مگر وہ بڑھائیں وہ کاٹے مت اس داڑھی کو جس کی ایک مٹھی داڑھی نہیں آتی وہ بڑھائیں اور جن کی آتی ہے رکھ لیں بھائی تو بابا شیر کے حضرت والا مثال دیتے تھے ہم اس سے اکثر فرماتے تھے بھائی تم بابا شیر والی مثال سناؤ تو بابا شیر جو ہوتا ہے اس کی ایک مٹھی داڑھی ہوتی ہے اور پٹے بال بھی ہوتے ہیں ایسے گھنگریلو بال مڑے ہوئے ہوتے ہیں بابا شیر دیکھا ہے آپ لوگوں نے کراچی میں رکھا ہوا ہے سفاری پارک میں مگر بابا شیر بالکل پتلا ہو رہا ہے اس کو گوشت ووش نہیں کھلاتے اور شیرنی صاحب اتنی موٹی ہو رہی ہے <laughs> حیدرآباد میں جو بابا شیر تھا ماشاءاللہ بڑا تگڑا تھا اس کا انتقال ہو گیا میں نے دیکھا ہے اس کو تو ببر شیر اس کی ایک مٹھی داڑھی ہوتی ہے پٹے بال بھی ہوتے ہیں دم بھی ہوتی ہے جانوروں کے دم لگا دی ہے تاکہ ان کی کی شرم جگہ چھپ جائے <laughs> اللہ تعالیٰ جانوروں کے دم اس لیے لگائی تاکہ ان کی شرم کی جگہ چھپ جائے اگر دم نہ ہو اور اس کو کھڑا کر دیا جائے اس کو رومال پہنا دی جائے تو شیخ کامل معلوم ہو <laughs> ببر شیر تو ہم لوگ حیدرآباد اور شیر کی خاص بات ہوتی ہے ایک تو ایک مٹھی داڑھی بھی ہوتی ہے کہ حضرت والا ساؤتھ افریقہ کے جنگل تشریف لے گئے بابر شیر بھی تھی شیر بھی تھا اور شیرنی شیر کا بیبی بھی ساتھ تھی <laughs> تو بابر شیر جو ہے وہ پیچھے پیچھے اور شیرنی صاحبہ آگے آگے ہے وہ زن مرید بنا ہوا تھا جنگل کا بادشاہ زن مرید بنا ہوا ہے <laughs> شیرنی آگے شیر کا بیبی اور شیر کی وائف جو ہے اہلیہ محترمہ وہ آگے اور شیر صاحب پیچھے دامن برکاتم <laughs> جنگل کے بادشاہ وہ پیچھے تو یعنی شیر حضرت والا فرماتے ہیں شیر جب دھاڑتا ہے ہو اس طرح کرتا ہے سارے بندر نارملی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں مسلمان کا ایسے ہی ایمان ہوتا ہے سچا ایمان والا آج ہے نا ایک وہ لاکھوں میں بھاری ہوتا ہے اچھا۔ وہ ایک لاکھوں میں بھاری ہوتا ہے دیکھ لیے ایک تھا <laughs> لاکھوں میں بھاری تھا ابھی بھی ہیں ایسے لوگ ایسے ایک لوگ ہیں جو لاکھوں پہ بھاری ہیں ایمان بڑی زبردست دولت ہے دوستوں مگر اس ایمان کے لیے ایمان والوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے اب جتنے بھی بڑے بڑے اکابرین تھے جو تبلیغی جماعت ہے ہماری ماشاء اللہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ بانی تھے اس کے انہوں نے جوتیاں اٹھائی ہیں مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ کی پینتیس سال جوتی اٹھائی اور جو نظام الدین جو درس نظامی ہے نظام الدین اولیا تھے بہت بڑے عالم تھے مگر ایک غیر معروف بزرگ سے جا کے بیت ہو گئے گاؤں میں کوئی بڑے اللہ والے تھے ان کی جوتیاں اٹھائیں جب یہ درس نظامی آٹھ سال کا جو مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے یہ شروع ہوا تو قیامت تک اللہ موجود رہیں گے قیامت تک اب میں تو پتلا سوکھا نوجوان جوان تو نہیں کہوں گا مطلب جوان تو ہوں نا کالی داڑھی ہے مجھ سے مجھے پتا نہیں اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں سے لوگ بھیج دیے یہ مجھ سے بیت ہیں قاری صاحب یہ انجینئر ہیں یہ مٹیاری سے آئے ہیں ابا بن گئے مجھ سے بیت ہیں یہ بھی ہیں حافظ ہیں ماشاء اللہ مجھ سے بیت ہیں یہ ایم بی اے کر رہے ہیں مجھ سے بیت ہیں یہ کھڑے ہو رہے ہیں حضرت والا سے بیت ہیں ان کو کھڑا بےچارے بہت لمبے چوڑے ہیں بیٹھ گئے پی ایچ ڈی کیا ہے نا اور پی ایچ ڈی بہت شکر ہے بال ان کے سفید نہیں ہوئے ورنہ پروفیسر لوگوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں <laughs> پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے مجھ سے بیت ہے دیکھیے مجھ سے بیت ہے اصلاح کے لیے بیت ہوئے میں نے ان سے پوچھا مجھ سے بیت کیوں ہوئے کہنے لگے اصلاح کے لیے بیت ہوئے تو کھچائی بھی ہوگی <laughs> جہاں جہاں کمی ہوگی اس کی کھچائی کی جائے گی شیخ کی ڈانٹ سے کیا ہوتا ہے ڈانٹ سے ڈینٹ نکلتا ہے ڈانٹ اللہ کے لیے ہوتی ہے شیخ جو ڈانٹتا ہے بزرگان دین جو اپنے مریدوں کو ڈانٹ لگاتے ہیں نا وہ ان کو ڈانٹ ہی لگاتے ہیں ان کے اندر جو نفس و شیطان کی ہلچل ہوئی ہے اس کو کو ڈانٹ لگاتے ہیں <laughs> نفس جو غلام بنایا ہوا ہے شیطان اچھا نفس و شیطان دو دشمن ہیں ہمارے ٹھیک ہے اب یہ بڑے بیٹھ گئے آرام سے کہ نفس و شیطان دو دو دشمن ہیں <laughs> ان سے کیسے بچا جائے ایک نفس دشمن ہے یہ اندرونی دشمن ہے یہ وزیر داخلہ ہے اور ایک وزیر خارجہ ہیں وہ باہر کے دشمن ہیں وہ بڑی مصروف ہوتے ہیں وزیر خارجہ فورن منسٹر جو ہوتے ہیں بہت مصروف ہوتے ہیں وہ شیطان یہ کرتا ہے شیطان آیا زنا کا بس ڈالا چلا گیا بس مگر شیطان جو نفس کو بزی کر دیتا ہے کیونکہ نس نس بزی ہوتی ہے نفس کو بزی کر دیا اب نفس بار بار کہہ رہا ہے زنا کر لو ٹی وی دیکھ لو داڑھی صاف کرا لو آج شادی میں چلے جاؤ کوئی حرج نہیں یہ کوئی حرج نہیں نا یہ بڑا خطرناک ہے کسی معمولی گناہ کو بھی نہیں سمجھنا چاہیے وہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے ایک معمولی گنا بھی اور ایک معمولی نیکی بھی جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے جب ہم نیکیوں کو نہیں سمجھتے بھائی پتھر ہٹا دیا اور ایک بات ایک بتا دوں مولویوں کے لیے خاص ہے اور غیر مولویوں کے لیے بھی ہے <laughs> ہم نے مولوی ایسی شکل تو بنا لی ہے میرے شیخ نے فرمایا تھا سب کو پتا ہے مسکرا کے ملنا صدقہ ہے کہ نہیں ہے نا جو بھی یہ یہودیوں نے ہم سے لے لیا جس سے ملیں گے ہاں ہاں ہاں اس طرح ملنے ہوتے ہیں اور ہم لوگ کیسے ملتے ہیں مسجدوں میں تو اس طرح اور گھر میں جائیں گے بیوی کے ساتھ بہت تھکا ہوا آفس سے تھکا ہوا یہ کیا ہے صاحب صاحب یعنی ایک جہاز سے فارغ ہوئے دوسرے جہاز کی تیاری حضرت عائشہ صدیقہ اللہ عنہ فرماتی ہیں جب سے میں نے حدیث شریف سنی ہے الحمدللہ کوشش کرتا ہوں میں گھر میں مسکراتے ہوئے جاتا ہوں اچھا۔ آدھا ڈپریشن تو ویسے ہی دور ہو جائے گا آفس کی تھکن آپ کی اور کاروبار کی تھکن اور ٹھیلا چلانے کی تھکن رکشا چلانے کی تھکن <laughs> اور قاری صاحب بچوں کو پڑھانے کی تھکن آپ کی ابھی شادی نہیں ہوئی شادی ہونے والی ہے نا ان کی شادی ہونے والی ہے تو جب بیوی کے پاس جاؤ تو مسکراتے ہوئے جاؤ گھر میں جائیے مسکراتے ہوئے جائیے مسکرانا سننا تھے تو میرے شیخ نے ایک نصیحت فرمائی تھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دل نہیں چاہ رہا بہت ساری فکریں ہیں پھر بھی مسکرا کے بتکلف مسکرا کے ملو اس پہ ڈبل اجر ملے گا دل نہیں چاہ رہا بہت ٹینشن ہے دماغ کے اندر کھچڑی بنی ہوئی روشنی لائٹ چلے گی لو ابھی تو کرکٹ میچ شروع لائٹ ہی چلے گی لاؤ بھائی جنریٹر لگواؤ کرکٹ میچ کے لیے جنریٹر لگ رہا ہے <laughs> کنڈا ڈال کے بجلی چلائی جا رہی ہے تو کیا بتا رہا تھا شادی کی بات چل رہی تھی <laughs> کہ جب گھر میں جاؤ تو مسکراتے ہوئے جاؤ تو بتکلو مسکرائیے میں سفر میں ہوتا ہوں تو بہت تھکن ہو جاتی ہے صبح سے بیان پھر ان سب لوگوں کی باتیں سننا فون میسج پھر گھر والی سے بھی بات کرنا <laughs> تو اس میں بتکلف انسان مسکرائے اپنا چہرہ ایسا مت رکھے ایسا چہرہ مت رکھے پھلا ہوا آج لوگ جو مولویوں سے دور ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کے اخلاق خراب ہیں لوگ ہمیں مولوی سمجھ کے قریب آتے ہیں اور ہمارے اخلاق خراب ہوتے ہیں بیچارہ ہمیں قریب آ رہا ہے ہمارے ملنا چاہ رہا ہے تو ملی میڈیا اس میں کیا ہر ہے اس میں خوش ہو جائے گا مسلمان کا دل خوش کر دینا بہت بڑی سنت ہے بہت بڑا اس کا ثواب ہے صرف چھوٹی سی مسکراہٹ لے آئیے چہرے کے اوپر مسکراؤ اگر زندگی چاہیے بھائی مسکراؤ اگر زندگی چاہیے مسکراؤ اگر زندگی چاہیے بہرحال کبھی کبھار ٹینشنیں ہوتی ہیں ڈپریشن ہوتا ہے اس میں بھی اس سنت پر عمل کریں انشاءاللہ شاء ڈپریشن اور ٹینشن دور ہو جائے گا مسکراتے ہوئے گھر میں اندر جائیے سنت پر عمل کریں گے آسان سی سنت ہے عمل کیجیے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل کرنا پڑے گا ویسے اللہ کے فضل سے ہم جنت میں جائیں گے اللہ کی رحمت سے یا رسول حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ کیا آپ بھی نبی وسلام یا رسول اللہ کیا آپ بھی اللہ کی رحمت سے جائیں گے اللہ نہ اس کی ضرورت نہیں ہے ویسے تھی تو استعمال کر لیا اچھا ایک بات اور بتا دوں کچھ لوگ جیسے ابھی بیٹھے ہیں نا اب یہاں پہ دھوپ نکل آئے ویسے دھوپ نہیں ہے شیڈ نہیں ہوتا دھوپ نکل آئے تو دھوپ بھی ہے اور سایہ بھی ہے اب جام کے مجاہدہ کریں گے دھوپ میں بیٹھے رہیں گے پسینے نکلنا ہے مجاہدہ کروں ارے بھائی یہ صحیح نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ نعمت دے تو نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے یہ بات بتا رہا ہوں خاص بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں اور مال کو صحیح استعمال نہیں کرتے مال بری چیز نہیں ہے بتا دوں ایک خاص بات بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر ہم مولوی بن گئے یہ بہت بڑی میری بھی پہلی ایسی میرا خیال تھا <laughs> کہ اگر میں مولوی بن گیا نا تو یہ مجھے چٹائی پہ بیٹھنا پڑے گا اور جو ہے مال کمی ہو جائے گی ارے کیسے کمی ہو جائے گی قرآن و حدیث میں وعدے بھرے پڑے ہوئے کمی ہمارے اندر ہے استخر و ربا کمن کانا کم بھی ہوں بنی تم اللہ تعالیٰ سے سفار کرو توبہ کرو سچی توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق اتاریں گے مفہوم بتا رہا ہوں رزق کی بارش ہو جائے گی اور مال میں برکت دیں گے اور تمہارے بیٹوں میں برکت دیں گے پہلے مال کو حکم دیا مال دیں گے بیٹے دیں گے تمہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ مگر ہاں کچھ لوگ غریب بھی ہو جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں روک لیتے ہیں اسی کا رسک ہے نا تو بس اب ختم کرتا ہوں کیونکہ آپ حضرات بزرگ سفید داڑھی والے بیٹھے ہیں کسی کو بلڈ پریشر ہوگا کسی کو ہائی کولیسٹرول ہوگا کوئی ہارٹ کا مریض ہوگا <laughs> ہم لوگ تو بس اب دعا کر لیتے ہیں اتنا ہی کافی ہے ٹھیک ہے بس دعا کر لیتے ہیں صلی اللہ علیہ نبی اللہ ہم سب کو معاف فرما دے مجھے بھی معاف فرما دے <laughs> سفر سے سفر میں نکلا ہوا ہوں اللہ کے رستے میں اس کو قبول فرما لے معاف فرما دے کو معاف فرما دے ہم سب کو معاف فرما دے ہماری زندگی میں یا اللہ ہمارا چھوٹا سا دل ہے آپ نے اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو تھاما ہوا ہے چھوٹا سا دل بدلنا کیا مشکل ہے ہم مسجد میں بیٹھے ہیں یا اللہ اللہ کے نام پر جمع ہیں اتنے بڑے اللہ والوں کا تذکرہ ہوا اور ہونا بھی اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کی بات سنائی گئی یا اللہ ہم نے آپ کی بات سنائی ہے اور اللہ کے لیے سنائی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائی ہے سو قبول فرما لے اور یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے اپنے کرم سے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور دوفیل ہم سب کا دل بدل دے ہمارا ہمارے بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی اور سارے خاندان والے رشتہ دار اور سب محلے والوں کا دل بدل دیجئے اے اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں اے اللہ اگر آپ ہمارا دل بدل دیں گے ہمیں اللہ والا بنا دیں گے آپ کی خدائی میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا اگر ہم سارے کافر ہو جائیں کوئی فرق نہیں آئے گا سارے اللہ والے بن جائیں آپ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا مگر یا اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا <laughs> آپ ہمیں اللہ والا بنا دیجئے ہمیں بھی سکون دے دے <laughs> آج ہم آپ کو ناراض کر رہے ہیں باغی والے عمال کر رہے ہیں گھروں میں ہم اقرار کر رہے ہیں ہم کیا چھپا Gracias. اے اللہ ہمارے عمال ابھی جیسے امام صاحب نے آیت بھی پڑھی ذرہ برابر عمل ہوگا چوٹی کے برابر بھی قیامت کے دن وہ دیکھ لے گا ہمارے ذرے نہیں ہیں ہمارے تو پہاڑ کے پہاڑ ہے اتنا بڑا ٹیلی ویژن رکھا ہوا ہے ذرہ کہاں ہے یہ اتنے موبائل کے اوپر آنکھوں سے زنا کر رہے ہیں ذرہ کہاں ہے ذرہ برابر نیک عمل کیا ہوگا دیکھ لے گا اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا یا اللہ ہمارے ذرہ برابر بھی جو برائیاں ہیں سب مٹا دیجیے بالکل محف فرما دے <laughs> اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دیجئے ہمیں اللہ والا بنا دے اور جو تیرے پیارے بندے ہیں اس وقت بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے انعام یافتہ بندے مستقل ان کے اوپر انعامات کی بارش ہو رہی ہے ہمیں ان کی صحبتیں نصیب فرما دے ہم بہت غافل ہیں ہم اللہ والوں انعام یافتہ بندوں کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں ہماری آنکھیں کھول دے غفلت والا دل ہمارا بدل دیجیے اللہ اے اللہ ٹی وی والے مسٹروں سے بچا لے ہم سب کو اور جو تیرے پیارے بندے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام جو صحابہ کے سچے غلام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی صحبت نصیب فرما دیجئے جی اللہ جو دنیا کے بدلے دین کو نہیں بیچتے ایسے لوگوں کی صحبت نصیب فرما دیے اللہ ہمارے دل میں ہمیں موت کی تیاری کی توفیق دے دے آخرت کا غم عطا فرما دے اے اللہ ہمارے بال گال کان ہاتھ زبان پیر اور دل ظاہر باطن اخلاق معاملات سب صحیح فرما دے اے اللہ آپ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا رضوان اللہ علیہ کہ اگر اللہ اللہ کا فضل نہ ہو کرم نہ ہو رحمت نہ ہو تو اے صحابہ تمہارا بھی تسکیہ نہیں ہو سکتا تو یا اللہ آپ ہم پہ فضل کرم رحمت حال فرما دے یہ گڑا کے مانگ رہا ہوں مجھے بھی میرے سب دوستوں کو جو آئے ہیں حاضرین غائبین غائبات جو بزرگ موجود ہیں سفید داڑی والے بھی اے اللہ ایک جوان کی موت آ گئی مگر موت سے پہلے اس نے کالی داڑھی پہ <laughs> سفید کرل لگا لیا فرشتے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو بخش دو کیوں بخشتے ہیں کیونکہ اس نے سنا تھا کہ سفید داڑھی والوں کو اللہ کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے اے اللہ سفید داڑھی والے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ فضل فرمائیے ہمیں اپنی رحمت سے مایوس ہم بالکل مایوس نہیں ہیں ہم آپ نے تو فرمایا میری رحمت سے بالکل مایوس نہ ہو اے اللہ آپ نے سو قتل کے مجرم کو معاف کر دیا ہم نے تو اتنے قتل بھی نہیں کیے آپ ہمیں بس معاف فرما دیں معاف فرما دے اور ہمیں اللہ والا بنا دے خاتمہ ایمان پہ فرما دے بہت بڑی دولت ہے یہ میرا بھی میں بھی محتاج ہوں میرا یہاں ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے اللہ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے جتنے فتنے برس رہے ہیں television Facebook YouTube گانے تصویریں کوڑا کرکت عورتیں جتنے دجال کا فتنہ تمام فتنوں سے ہماری ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما حق کو حق دکھا حق پہ چلنا ہمارا رزق بنا دے باطل کو باطل دکھا باطل سے بچنا ہمارا رزق بنا دے ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ فرما دے یا اللہ گانوں سے بچا لے موبائل پہ گانے لگے رہتے ہیں غافل رہتے ہیں جبکہ آپ نے حضور صلی اللہ وسلم کے ذریعے حکم فرمایا کہ میں گانے کے آلات توڑنے بھیجا گیا ہوں گانا زنا کے خیالات پیدا کرتا ہے ہمیں گانوں سے سچی توبہ کی توفیق دے دے یا اللہ ہمارے گھروں سے گانے کے آلات نکلوا دیجیے ہمیں بھی آئے بیوی بچوں سب کو ہدایت دے دے ہماری بیوی بہن بچوں کو اللہ والا بنا دے شریف پردہ کی توفیق دے دے اللہ ہمارے گھر میں جتنی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں سب کو شرح پردہ کی توفیق دے دے ان کے دلوں کو بھی نرم فرما دے عورتیں آدھی عقل کی ہوتی ہیں اے اللہ اپنی بیوی اور بہن کی اور بیٹی کی بھی فکر کی توفیق عطا فرما اور ایسے بیانات میں لے جانے کی توفیق عطا فرما جہاں شرح پردے کی بات ہوتی ہے ان کو بھی کسی اللہ والی عورت سے ملوا دے ہماری بیوی کو بہن کو بیٹی کو بھی کسی اللہ والی سے ملوا دے اور ان کا بھی دل بدل دے اپنی رحمت سے اور ہمیں یا اللہ ہمارا ہمارے بچے جو آوارہ گرد ہو گئے یا اللہ جو غافل ہو گئے ان کو بھی ہدایت دے دے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں حضرت عمر رضی تعالیٰ کو ہدایت دے دی آپ نے قتل کے ارادے سے جا رہے تھے مگر آپ نے ان کو اپنا بنا لیا اور خلیفہ دوم بنا دیا فضیل بن ایاز رحمت اللہ ڈاکہ مارتے تھے ان کو آپ نے اپنا بنا لیا بہت بڑے ولی اللہ ہوئے جنید بغدادی کشتی لڑتے تھے ان کو اپنا بنا لیا اور مجھ سے سے اتنے لوگ بیت ہیں جو زنا اور شراب نے ملوث تھے ان کو اللہ والا بنا دیا مجھے آپ نے اللہ توفیق دی مجھے جس فرما لیا اور میرے بہنوں کو آپ نے جس فرمایا اللہ میرے شیخ کے صدقے ہم سب کو بھی جس فرما لے یا اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ کیسے کیسے زانیوں شرابیوں کا دل بدل دیتے ہیں ہمارا بھی دل بدل دے یا اللہ چھوٹا سا تو دل ہے اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو تھاما ہوا ہے دل بدلنا کوئی مشکل ہی نہیں اے اللہ آج آپ ارادہ فرما لیجیے ہمارا دل بدلنے کا حدیث میں آتا ہے کہ مسافر کی دعا پہ فرشتے آمین کہتے ہیں میں مسافر ہوں نالائق ہوں کیسا بھی ہوں مگر اے اللہ مسافر ہوں فرشتوں کی آمین کے صدقے میں اس دعا کو سن لے اور ہم سب کو کامل ہدایت دے دے کامل نور دے دے کامل تقوا دے دے کامل صدیق بنا دے اپنی رحمت سے علم و عمل میں بہت بہت فاصلے ہیں آپ ان فاصلوں کو مٹا دے اور عمل والا بنا دے میرے اللہ ہم پیاروں کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں محتاج نہ فرمائیے ہمیں محتاج نہ فرمائیے اے اللہ ہمیں بھی اللہ والا بنا دے ہم اللہ کے لیے ہمیں اللہ والوں سے بہت محبت ہے یا اللہ قیامت کے ہمیں عرش کا سایہ دلا دیجیے ہمارے پاس کوئی اعمال نہیں ہے مگر ہمیں نیک بندوں سے محبت ہے ان نیک بندوں سے محبت کے صدقے ہمیں قیامت کے عرش کا سایہ نصیب فرما دیجیے گا اے اللہ فضل فرما دیجیے بہت سے لوگوں دعاؤں کی فرمائش کی ہے اے اللہ آسیہ بی بیمار ہیں ان کو بھی صحت عطا فرما بہت سے لوگ ہمارے گھر خاندان والوں بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ اجرا مستمر عطا فرما میرے شیخ بیمار ہیں اس مسجد میں بہت سے بزرگ بیٹھے ہیں بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ اجرا اجلا عطا فرما حضرت والا سید اشیہ جمیل میر صاحب دام ارکاتم عالیہ کا ڈائلسس ہوتا ہے تینوں وینز بند ہیں شریحانے بند ہیں ان کو بھی صحت عطا فرما صحت مستمر عطا فرما اور یا اللہ اس بیان کا سارا ثواب عارف باللہ شیخ العرب شیخرعظم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیجیے ان کے درجات بلند فرما دیجیے اور ہمارے ماں باپ جو دنیا چلے گئے ان کی مغفرت فرما اور جن کے میرے بھی موجود ہیں مجھے بھی ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما ان کی ایک لاکھ خطائیں ہوں خطائیں معاف کرنے والا بنا وآخر آخر وصلی اللہ علیہ المی آمین یار جزاک اللہ خیر کتابیں لے کر آئیں وہ لے لیجئے